عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد اور سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حجت الوداع کے موقع پر ذیل حج کا چاند نکلنے کے قریب قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو صرف عمرے کے لیے تلبیہ کہنا چاہے کہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں قربانی ساتھ لایا ہوں تو میں بھی عمرے کا تلبیہ کہتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف حج کا تلبیہ کہا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا ہم نکل پڑے حتیٰ کہ مکہ آ گئے میرے لیے عرفہ کا دن اس طرح آیا کہ میں ایام میں تھی اور میں نے ابھی عمرے کی تکمیل کر کے اس کا احرام کھولا نہیں تھا میں نے اس بات کا شکوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا عمرہ چھوڑ دو اپنے سر کی مینڈیاں کھول دو کنگھی کر لو اور حج کا تلبیہ کہنا شروع کر دو انہوں نے کہا میں نے یہی کیا جب حسبہ کی رات آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل فرما دیا تھا تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا اور مجھے لے کر تنعیم کی طرف نکل پڑے وہاں سے میں نے عمرے کا تلبیہ کہا اس طرح اللہ نے ہمارا حج پورا کرا دیا اور عمرہ بھی ہشام نے کہا اس الگ عمرے کے لیے نہ قربانی کا کوئی جانور ساتھ لایا گیا تھا نہ صدقہ تھا اور نہ روزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چودہ